شعیب نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ ابن شہاب ہر اس بچے کی جو وفات پا گیا ہو نماز جنازہ پڑھتے تھے اگرچہ وہ حرام ہی کا بچہ کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی پیدائش اسلام کی فطرت پر ہوئی یعنی اس صورت میں جب کہ اس کے والدین مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں اگر صرف باپ مسلمان ہو اور ماں کا مذہب اسلام کے سوا کوئی اور ہو جب بھی بچے کے رونے کی پیدائش کے وقت اگر آواز سنائی دیتی تو اس پر نماز پڑھی جاتی لیکن اگر پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آتی تو اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ ایسے بچے کو کچا حمل گر جانے کے درجے میں سمجھا جاتا تھا کیونکہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی آیت کو تلاوت کیا یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے الآیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھاون